اور بولے یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنی جھوٹے خیال سے اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑینا حرام ٹھہرایا اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام ناؤ لیتے یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھ دینا ہے انقرب وہ انہیں بدلے دے گا ان کے افطرا آہے کا